نے بھی ہمارے نصیب میں بلائی لکھنے انگا خود نہ آئی نہیں ہم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر تیری طرف رجوع کر لیا ہے کالا آزادی وسیب جیون اشاور اپنا جیون رحمتی وسیع فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے اسیب و بھی ہی من اشا وہ تو میں جس پر چاہوں گا نازل کروں گا وہ وسیحت اللہ شعین اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے اس نے دنیا کی ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اچاکوں زکات ان قریب میں وہ خاص کر دوں گا لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں ولدین ہم دے آیا تین اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ دینا تبیر الرسول النبی المی ان لوگوں کے لیے جو ہمارے امی رسول پر ایمان لاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اللہ بھی ڈونہ ہوں مکتوب ان ہند ہم توراتیل جن کے اوساف ان کے ہاں ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں یا مرو بالمعروف ہے وہ انہا ہم انل اس کے معروف اور بڑے بڑے اوساف یہ ہیں وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے بھائی فل الحمد کو یہ بات بھائی حضر حمد کا پاکیزہ چیزیں اللہ کی طرف سے ان پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرا دیتا ہے التي كانت عليهم اور وہ بو جو انہوں نے خود ہی اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اتارتا ہے اور جو گور جو توپ انہوں نے اپنے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں انہیں کھولتا ہے فلدینہ امن ہوں ہی سو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ ازد روح ہو اور اس کی رفاقت اور اس کا ساتھ اختیار کریں گے وہ نہ ہو اور اس کا دین پھیلانے میں اس کی مدد کریں گے وہ تبا نور الزی ان ضلع اور اس روشنی اور نور نور ہدایت پرانے پاک کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا ہے پورا اس کا مسلم صرف اور صرف یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے صلاح وسلام سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المسندین رسالت و آپ فلاح و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و ثنا صلاح السلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال جلال نے یہ کائنات اس لیے پیدا فرمائی کہ یہاں اس کا ذکر ہو اس کی حمد و ثنا ہو اس کی باتیں ہوں اس کا تذکرہ ہو اس کے احکام کی تعمیر ہو جو کچھ اس نے منع قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے لوگ اس سے بچے یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں اللہ رب العزت کی یاد کی صورتیں دنیا اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پیدا ہوئی ہے ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت ما وما عید و يطعمون میں ان سے روزی نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا جہاں تک روزی اور رزق کا تعلق ہے ان اللہ کو القوت شریمتی وہ تو بہت روزی دینے والا ہے یہ بات ذہن میں رہے توجہ دے سوچے غور کرے اپنی نالائقی پر کہ اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے بڑا بڑا ہے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات سے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے اور اس حد تک لی ہے کہ جب بندہ بچے کی صورت میں اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں بھی اللہ رب العزت رزق لیتا ہے کوئی جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ رب العزت اس کی روزی کا ذمہ دار ہے اور اس کو رزق پہنچاتا ہے اور ایک دوسری چیز دین ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ روزی میرے ذمہ ہے جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس میں خود تلاش کرو وہ کسی کے گھر نہیں آئے گا وہ آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا دین لینے کے لیے دین سمجھنے کے لیے دین حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی کے طریقے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا اسے تلاش کرنا پڑے گا جگہ جگہ جانا پڑے گا رزق خود گھر پہنچے گا اور دین کے پیچھے تمہیں جانا پڑے گا گویا کہ دنیا کی سب سے گھٹیا چیز یہ روزی ہے اور سب سے اعلیٰ چیز دین اسی لیے فرمایا حضرت محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو كانت الدنيا تابل عند الله جناح بعوزة لما سقى منه قاتل شربة من مال ساری دنیا کی روزی ساری دنیا کا رزق ساری دنیا اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو یہاں سے پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا کہ ساری دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جہاں تک دین کا تعلق ہے ایک ایک شہ ایک ایک بات ایک ایک آیت پوری دنیا کا سرمایہ ہے ایک طرف پرانے کی آیت ایک طرف ساری دنیا پرانے کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک اسی لیے فرمایا نہ تشکرو بے آیا اللہ سمن ہے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو تھوڑا مول کا کیا مطلب ہے ساری دنیا لے کے ایک آیت چھوڑ دو پھر بھی تم نے تھوڑا مول دیا پرانے کریم کی کسی ایک آیت کے بدلے میں کوئی ساری دنیا بھی مل جائے پھر بھی یہ تھوڑا مول ہے اس سے بھی مہنگی ہے پرانے کریم کی ایک آیت دین کی ایک ایک بات ساری کائنات کے سرمایہ سے مہنگی ہے نماز کا ایک سجدہ پوری دنیا کی دولتوں سے مہنگا نماز کی ایک رکت پوری دنیا کی دولت سے مہنگی ہے یہی حال دین کے ہر شہر کا یہی حال ہے دین بہت مہنگا ہے دنیا بہت سستی ہے جس نے ساری دنیا دے کے دین لے لیا اس نے خراب سزا کیا جرج لن تجارت ایسی تجارت تھی جس میں گاتے کا خطرہ نہیں ہے اور جس نے دین لے کے دنیا لی ساری دنیا بھی لے لی ہمارا بھی حد تجارت ہوں ہم آسان یہ گاٹے کا سزا ہے اس تجارت میں نفے کی کوئی توقع نہیں ہے ہم نلائق اور بیوقوف ہیں سارا سال دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں پوری پوری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں دنیا قابو نہیں آتی لگ جاتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں اور جس کے لیے مولا نے حکم دیا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑو گھر چھوڑو ہر چیز چھوڑو حاصل کرو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں اس کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے کوئی دل سے سوچ لیتا ہے کسی کا عمل بتا دیتا ہے کہ دین کی ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں یہی آٹھ کے بعد جمعہ پڑھنا پڑتا ہے آٹھ کے بعد جمعہ پڑھنا پڑتا ہے کہنا ہمیں صاف ہے ادھر موت ایسے لگتا ہے کہ جیسے دھکے دے کے بڑی مشکل سے لوگوں کو پھینک کے لایا جاتا ہے جی نہیں جاتا دو منٹ بچ جائیں کوئی دس منٹ بچ جائیں مسجد میں قید ہونے سے جتنی ہو سکے دیر سے جائیں جتنا ہو سکے جلدی نکلے مناسب تین کا رویہ قرآن نے بیان کیا اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہے اہل ایمان بھاگے آتے ہیں دورے آتے ہیں گھروں میں نہیں لگتا مسجد سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا مسجد کے اندر مومن اس طرح ہوتا ہے مسجد کے اندر مومن اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے مسجد سے نکلتا ہے مسجد میں آتی ہے مسجد میں آتا ہے مچھلی پانی میں کودتی ہے پھٹکتی ہے خوش ہوتی ہے کھیلتی ہے کیلیاں کرتی ہے پانی سے باہر نکالا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی جان نکل جائے گی درد کی گومن اسی طریقے سے مسجد میں خرم ہوتا ہے چہرے پر بچھاسی نظر آتی ہے جب خوش خرم ہے اور نکلنے کو جی نہیں چاہتا باہر جاتا ہے تو موٹر قدموں سے جاتا ہے یہ سوچ کر جاتا ہے کہ کب اگلی رات کا وقت ہوگا کب اگلی رات کا وقت ہوگا اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے آج کے سائے نیچے سایہ ملے گا جب اس سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہو ایک وہ بھی ہے قلب اللہ دل میں جن کا دل مسجدوں میں لگتا ہے جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں دل نہیں چاہتا نکلنے کو دل نہیں چاہتا نکلنے کو میں آج بھی کر رہا تھا دین بہت مہنگا ہے دین کے شاعر بہت مہنگے دین ہر لحاظ سے مہنگا ہے اس کے پیچھے انسان جتنا بھی دوڑے جتنا بھی دور میں اتنا ہی کم ہے اس لیے ایک ایک چیز ایک ایک ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اللہ بلٹنٹ کے یہاں جمع ہو رہا ہے اس کے بدلے میں ہم نے اللہ سے لینا ہے اور دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے دین کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ سے لینا ہے اور دنیا کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ کو دینا ہے سمجھ آئی بات کی کہ نہیں جو کچھ دین کے لیے کر رہے ہیں جتنا وقت جتنا پیسہ جتنی عزت جتنی شہرت جتنی دولت جتنا وقت جتنی سمجھ جتنی فہم جتنی بصیرت جتنا جن جتنا دماغ دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کا اللہ رب العزت کے حساب دے اللہ دے گا ان المتقین فی جنات ما آتاهم ربهم آخری نا کام رب ہوں کان کب لکھ مسکنی کانوں کلیلما يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين تقوى اختیار کرنے والے پرہیز گاری کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے دین کے مطابق چلنے والے بچ بچا کے زندگی بسر کرنے والے فی جنات قیامت کے دن باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے آخری بھی نما ہمر بہم مولا دینے والا ہوگا وہ لینے والے ہوں گے اللہ دینے والا بندہ دینے والا اللہ دینے والا بندہ دینے والا کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ سے دینے والے ہوں گے ان قانون قبل محسنین اس لیے کہ دنیا کے اندر احسان کی زندگی بسر کرتے تھے حسن و کی زندگی بسر کرتے تھے خوبصورتی کی زندگی بسر کرتے تھے وہ زندگی جو ان کے اللہ کو پسند ہے وہ بسر کرتے تھے قانون کلیلم منت مایا چارون آئیے بتائیں حسن کی زندگی کیا ہوتی ہے خوبصورتی کی زندگی کیا ہوتی ہے تقوی کی زندگی کیا ہوتی ہے جس کے بدلے میں بندہ اللہ سے لینے کے قابل ہوتا ہے اس کی علامت اور نشانی کیا ہے راتوں کو تھوڑا سوتے زیادہ جانتے تھے راتوں کو تھوڑا سوتے زیادہ جانتے تھے سوتے ہم بھی تھوڑا ہے جانتے ہم بھی زیادہ ہیں لیکن دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں راتیں بھی دنیا کے لیے بھی دنیا کے لیے ان کی راتیں کس طرح کی ہوتی تھی بدلا سہار ہم یہ سنگھ چالیوں کے وقت سوچ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے وفی یہ حق سب کو محروم یہ تو ان کے اوقات تھے ان کی ذاتیں ان کی جانیں تھیں ان کے دن ان کی راتیں تھیں رفیع ام حق لن محروم جہاں تک ان کے مالوں کا تعلق ہے اس کے اندر مانگنے والے کا بھی حق جو نہیں مانگتا اس کا بھی حق جو مانگے اس کو بھی دیتے تھے جو نہیں مانگتا اس کا دروازہ کھٹ چھپا کے اس کو بھی دیتے تھے بندہ لینے والا اللہ دینے والا دینداروں کا یہ معاملہ اہل ایمان کا یہ معاملہ اہل تخوا کا یہ معاملہ دین حاصل کرنے والوں کا یہ معاملہ ایک ایک منٹ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے ایک ایک سیکنڈ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے اللہ دینے سے آیا تو کبھی بھی کسی کو پورا برابر نہیں دیتا پورا نہیں دیتا کم از کم بھی کم از کم اللہ رب العزت دینے پہ آئے تو کم از کم ایک کا دس روز ضرور کرتا ہے اس سے کم نہیں دیتا اللہ رب العزت پہ آئے کم از کم ایک کا دس روز ضرور کرتا ہے زیادہ کتنا کرتا ہے اس کی تفصیل بہت ہے اس کے لیے پورا خطبہ چاہیے اور آپ سب نے سنا ہوا ہے اللہ رب العزت حرم میں پڑھی گئی ایک نماز کی ایک لاکھ نماز کا ثواب دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ کچھ دیتا ہے اس کی مثالیں دنیا کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں بتایا ہے مانا نے تم ایک دانہ زمین کے اندر دباتے ہو ایک دانہ دباتے ہو اس میں سے سات بالیاں ہوتی ہیں ہر بالی پہ سو دانہ ہوتا ہے مولا دنیا کے اندر ایک کا سات سو گنا کر کے دکھاتا ہے یہ ایک ہلکی سی مثال ہے مطلب ڈیری کا درخت دیکھ لیں ڈیری کا درخت دیکھ لیں سبوں کا درخت دیکھ لیں ایک کے لاکھوں بنا دیتا ہے یہ تو دنیا ہے جہاں دینے پہ آئے گا وہاں کیا کرے گا وہاں کیا کرے گا اس کی رحمت جب دوش میں آئے گی تب بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور جو اس کا نافرمان ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے احکام نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے وہ کھڑا کر لے گا وہ آدم کے بیٹے چلے قدم یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک تو اپنی زندگی کا حساب نہ دے جب تک اپنی زندگی کا حساب نہ دے اس وقت تک تیرے قدم یہاں سے ہل نہیں سکتے تجھے بتانا پڑے گا تجھے ہمت دی تھی بتا تو نے اس میں کیا کمایا کیا خرچ کیا تھا تجھے مار دیا بتا تو نے ہماری مرضی کے مطابق خرچ کیا کہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا تھا ہم نے تجھے علم دیا تھا بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا تھا اور کتنی بتا مالیاں تھیں علم کے ذریعے کتنی دنیا کمائی تھی کتنی عادت کمائی تھی حساب دیا بغیر یہاں سے ہل نہیں سکتا تجھے کریل جوان بنایا تھا تجھے کریل جوان بنایا تھا بتا تم نے کتنے یتیموں کی مدد کی تھی کتنے مسکینوں کی مدد کی تھی کتنی بیواؤں کی مدد کی تھی کتنی لوگوں کی خدمت کی تھی اور کتنا لوگوں پر ظلم و ختم کیا تھا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا جس کو اللہ حساب میں پھنسا لے کون بچائے گا میں نو شخل حساب حالت اب اللہ کے بندو اپنی اپنی جوانیاں اللہ کے نام قربان کر دو اپنی عزت بھی اللہ کے نام قربان کر دو شہر سے بھی اللہ کے نام قربان کر دو دور سے بھی اللہ کے نام قربان کر دو اور اگر بھی اللہ کے نام وقف کر دو اپنا آپ بھی اللہ کے نام وقف کر دو تب جان بخشی ہو سکتی ہے اس کے بغیر جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں ہے حضرت بزرگ ہم فرماتے ہیں میں آیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ صاحب السلام بڑی بڑی گھر کی باتیں پتہ کی باتیں اپنے خاص صحابہ کو بتایا کرتے تھے ابو ابوظربی خاص لوگوں میں سے ہے ابو رسالت مان علیہ السلاط والسلام کے محبوب صحابہ میں سے ہے خاص صحابہ میں سے ہے ان میں سے ہے جس نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ایک دن جا رہے ہیں سات غلام ابو ذر جا رہے ہیں سات غلام ابو در نے دو کپڑے پہنے ہوئے غلام نے بھی دو پہنے ہوئے ابو در کے ایک کپڑے کا رنگ غلام کے ایک کپڑے سے ملتا ہے دوسرے کپڑے کا دوسرے سے ملتا ہے کہنے والے نے کہا ابو ذر کیا دونوں کارٹون بنے ہوئے ایسا کیوں نہ کر لیا دو ملا کے تم پہن لیتے دو ملا کے اس کو پہنا دیتے اس کا بھی سوٹ بن جاتا تمہارا بھی سوٹ بن جاتا دو ایک رنگ کے تم پہن لیتے دو ایک رنگ کے اس کو پہنا لیتے ابو ذر جس کی زندگی بھر نظر آخرت پر رہی فرمانے لگے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جیسا کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ جیسا پہنو ویسا ان کو پہناؤ میں سوٹ بنانے کے لیے کیا مت دن اس کو گڑی بار نہیں پکڑا سکتا میں رنگ بنانے کے لیے رنگ کرنے کے لیے اپنی آسمت نہیں خراب کر سکتا امام الانبیاء نے جو کہا تھا اس پر عمل کر رہا ہوں فرمایا آیا میں امام الانبیاء کا اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے مجھے دیکھ کر فرمانے لگے زیادہ تر لوگ ہلاک ہو گئے زیادہ تر لوگ ہلاک ہو گئے نجات صرف ہو پائے گا آپ نے دونوں ہاتھ کیا اشارہ کر کے فرمایا جو دائیں لٹائے گا مال بائیں لٹائے گا آگے پھینکے گا پیچھے پھینکے گا نجات ہو پائے گا ہو پائے گا جو ہر طرف پھینکے گا نار العزت کو راضی کرنے کے لیے بسور پہ جی کے فرمایا جتنے دنیا میں رجے ہوئے ہیں اتنے ہی آخر میں بھوکے جتنے دنیا میں رجے ہوئے ہیں جتنے لوگوں کے دنیا میں پیٹ بھرے ہوئے ہیں اتنے ہی قیامت کے دن بھوکے ہوں گے بچے گا وہ جو دونوں ہاتھوں سے آگے پھینکے گا پیچھے پھینکے گا گا بھائی تو میرے بھائیوں اللہ العزت جتنی ہے دنیا یہ دنیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی اس لیے بنائی ہے کہ یہاں بندہ اللہ کا کلمہ بلند کرے یہاں اللہ اللہ ہوتی ہے اور جب تک یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے یہ دنیا قائم ہے جب تک اللہ اللہ ہو رہی ہے یہ دنیا قائم ہے جس دن اللہ اللہ ہونا بند ہو گیا یہاں دنیا قائم نہیں رہے گی جس دن ذکر الہی ختم ہو گیا اس لیے دنیا رہے, نہیں رہے گی قیامت آ جائے گی اس لیے کہ جو چیز ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جب تک وہ مقصد حاصل ہوتا رہتا ہے انسان اس کو قائم رکھتا ہے جب وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا بندہ اس کو ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت تو العزیز الحکیم ہے دوست کسی ایسی کو رکھے جس سے مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو اسی لیے فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو اور ہوش سے کہا کرو سوچ کر کہا کرو محبت و احترام سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رہے گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں باتیں ہو اجر باتیں ہو دھوکہ نہ کرو زبان ہلانے سے نہیں پڑھنے سے اگر ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے اگر ملتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا تقوم تقوم الساعة الساعة ولا ولا يقول يقول الله الله الله وفي رواية لا لا إله إلا وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جو اللہ اللہ اللہ الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کیا ہم آئے گی جب دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو لا الہ الا اللہ اللہ اور اللہ پتارنے والا ہو جب تک لا الہ الا اللہ کی سزا بلند ہو رہی ہے جب تک کلمہ پڑا جا رہا ہے کرنے پر عمل ہو رہا ہے کلمہ بلند ہو رہا ہے تب تک یہ دنیا پائے گی جب کلمہ نہیں رہے گا دنیا نہیں رہے گی اس لیے فرمایا سکا آپ سے کافی جیسا فخر نامن ہو وطن شکل اب وطر الجدال حسن انداؤل رحمان ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد افتاهم وعدهم عدا کافر اور مشرق جو کچھ کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کے حضور کچھ ساتھیاں کرتے ہیں جیسے کافر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کو دکھ دینے کے لیے اللہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس سے برا کلمہ کوئی نہیں ہے اللہ کو غصہ آ جائے اللہ رب العزت کو غصہ آ جائے آسمان سب جائے زمین سخت ہو جائے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اس کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے کافر و مشرق دنیا کا نظام سلا کرنے پر تلے ہوئے ہیں مومن ہے جو دنیا کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں بھائی لا طافی بھائی الفساد بلا جہنم والا جب بھی موقع ملتا ہے جب بھی اقتدار ملتا ہے جب بھی حکومت ملتی ہے جب بھی ڈھنڈا ہاتھ میں آتا ہے کافر گئے کہ کام ہے ساتھ دوڑا دوڑا پھرتا ہے مارا مارا پھرتا ہے کہ زمین فساد سے کسی طریقے سے بھر جائے کافر زمین کو فساد سے بھرنے میں تلا ہوا ہے کوئی کافر ہو کوئی پرانا ہو کوئی نیا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو کوئی صاحب چاہے اقتدار ہو جیسا بھی ہو ہر کافر کی ہے کہ کوشش ہے کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے یہ ہونے کا سر سب کھیتیاں اجاڑتا ہے نسلیں ہلاک کرتا ہے دیکھتے نہیں ہو کافی نہیں کچھ کرتے ہیں کافی یہی کچھ کرتے ہیں اور مولن کرتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اللہ کے احکام کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ محبت اور سب کے ساتھ رہتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے دنیا کے نظام کو قائم رکھتا ہے سو میرے بھائیوں یہ دنیا ذکر الہی کے لیے بنی ذکر الہی کے لیے بنی ہے ذکر الہی کی ہزار صورتیں ہیں اللہ اللہ کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے سجے کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے رکوع کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے اور کو اللہ اور رسول کے خطبوں کے مطابق پالتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے اور کی اسلامی تربیت کرتے ہو یہ بھی ذکر الہی ہے جو بھی اللہ رب العزت اور رسول کے احکام کی تعمیل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ عمل کے ذریعے ذکر زبان کے ذکر سے بہت بلند ہے عمل کا ذکر زبان کے ذکر سے بڑا بلند ہے نمبر پہ کھڑے ہو کر برکے مارنا بہت آسان ہے دس دس کے والدین کی خدمت کرنا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے سنا دینا بہت آسان کام ہے بتا دینا بڑا آسان کام ہے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالنا بہت مشکل ہے اس لیے بہترین ذکر عمل کے ساتھ ہوتا ہے بہترین ذکر عمل کے ساتھ ہوتا ہے ہم زبان کا ذکر تو جانتے ہیں عمل کے ذکر تو نہیں جانتے اس سے بدلنا پڑتا ہے اس پر محنت پڑتی ہے اس سے جیب سے کچھ جاتا ہے اس پر وزیر سب کرنا پڑتا ہے اس پر زندگی لگانی پڑتی ہے باتیں کرنی بہت آسان ہے کتنے سنانے بڑے آسان ہے زبان ہلانی بہت آسان ہے عمل کرنا مشکل تو پورا دنیا کا جو نظام ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو تو یہ ذکر الہی ہے اس طریقے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے انسان کو یاد نہیں رہتا میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں بندے کو یاد نہیں رہتا کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں بندے کو دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے بندوں پر مہربانی فرمائی رحمت فرمائی فضل و کرم فرمایا اپنے برگزیدہ بندوں میں سے اپنے انتہائی پسندیدہ بندے چیتا اور برگزیدہ بندے مصطفیٰ مجتبا بندے مرتضا بندے انبیاء کرام روز فرمائے ایک لاکھ چوبیس ہزار اس کے لگ بھگ کہ کہیں میرے بندے دور نہ جائے کہیں میرے بندے میرے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں یاد دلاتے رہو دلاتے ہی رہو اتنا یاد دلایا اتنا یاد دلایا کہ کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس کونے میں نہ رب العزت کے دین کی آواز نہ پہنچ چکی تو دانوں میں ہاتھ رکھ لے تو اس کی مسئلہ اسی لیے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کہ ہوں میں دنیا سے جا رہا ہوں میں حج تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جو روشن ہے ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جو روشن ہے لے لو آ کے نہا رہا جہاں رات نہیں آتی رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے رات بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے کافروں کی تلواریں چل رہی ہو مسلمانوں کی گردنیں اڑ رہی ہو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہو کہیں خیر کی کرن نظر میں آتی ہو دین کی روشنی اس وقت بھی قائم ہوتی ہے دین کی روشنی اس وقت بھی قائم ہوتی ہے کتاب اللہ کسی زمانے میں چھپی نہیں ہے کتاب اللہ کو کسی زمانے میں کوئی بدل نہیں سکا کتاب اللہ کے اندر کوئی کسی زمانے میں تحریف نہیں کر سکا کتاب اللہ کے احکام کو کوئی نہیں چھپا سکا اگر اگر ایک چھپانے والا ہے تو دس بتانے والے ہیں اگر دس مل کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں ایک اکیلا ہی اس کا نام روشن کرنے والا ہوتا ہے ہزاروں فرقے ہیں ہزاروں جماعتیں ہیں ہزاروں گروہ ہیں دنیا بڑی بڑی ہے پورا زور لگا رہی ہے کسی طریقے سے کتاب اللہ کے احکام چھپ جائیں بدل جائیں دنیا کی آنکھیں دنیا کی آنکھوں سے اوجل ہو جائیں تبدیلی آ جائے مرضی کے مطابق کر دیں اس کو لیکن ایک جماعت اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی خوشخبری کے مطابق قائم ہے قیامت تک قائم رہے گی اپنی کٹوا لے گی اپنے نام مٹوا لے گی کتاب اللہ کا نام نہیں مٹنے دے گی روشن ہے روشن ہے رکھ سکوں عالم میں عنہا الا اللہ علیکم لائے ہا اللہ علیکم پھر وہی بھول سکتا ہے جس سے قسم کھا رکھی ہو اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کی ورنہ دین اتنا روشن ہے چاند بھی اتنا روشن نہیں ہے سورج بھی اتنا روشن نہیں ہے ستارے بھی اتنا روشن نہیں ہے بجلی کے کنکڑوں بھی اتنا روشن نہیں ہے جتنی روشنی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی پھیلی ہوئی اس کا روشنی کہیں نہیں یہ دنیا اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنائی اپنے دین کی تعمیر کے لیے بنائی اپنے دین پر عمل کے لیے بنائی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بنائی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بنائی اپنے بندوں کو نیند دینے کے لیے بنائی اپنے بندوں کو جنت سے نوازنے کے لیے بنائی اور بندوں کو سب سکھانے کے لیے انبیاء کرام میں درست کروائے انبیاء کرام نے اپنی ہر قربان کی اللہ رب العزت کے دین کا نام کیا ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جنگ تبو کے موقع پر جس کی مسافت سینکڑوں میل تھی شدید ترین گرمی کا موسم تھا فصل اٹھانے کا موسم تھا شدید ترین گرمی فصل اٹھانے کا موسم سینکڑوں میل کا سفر اس پر صحابہ کرام میں سے بات صحابہ کرام میں سے تو نہیں ان میں جو منافقین ملے ہوئے تھے ان میں سے بعد میں یہ عذر کیا کہ گرمی بہت ہے اللہ رب العزت نے آسمان سے آئے تھے اتار کے پلنا رجحنما اشبد و حرا پلنا رجحنما اشد و ہر رات یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے ان کے بطن کو بتا دو یہ گرمی جس گرمی سے بچنے کے لیے برداشت کی جا رہی ہے وہ گرمی اس سے بہت ہی شدید ہے کہاں وہ محنت کا کام سخت ترین کام اور کہاں یہ ایک جمن کسی کے پاس گرمی کا بہانا کسی کے پاس کام کاج اور مصروفیت کا بہانا کوئی بہانہ اللہ رب العزت کے ہاں منظور نہیں ہے جس مولا سے دو رکعت کی رعایت لیتے ہو اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی عقل مندی نہیں ہے کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے نہ گرمی کا بہانہ نہ مصروفیت کا بہانہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اذان ہو اذان ہونے سے پہلے ہی سارے اہل ایمان مسجد میں بیٹھے ہوں یہ محبت کی بات ہے الفت کی بات ہے دین کے احترام کی بات ہے بڑی مشکل سے آنا وہ جو قدموں کے ساتھ آنا یہ نفاذ کی علامتیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے دین سیکھنے کے لیے دین سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی باتیں سننے سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہفتے میں سارا آدھا پونا گھنٹہ یہ ٹائم رکھا ہوا ہے کیا اس میں بوجھ کی بات ہے کیا مشقت کی بات ہے اتنی باتیں تو انسان اپنے بات سے سن لیتا ہے اتنی باتیں تو کا گا گا کے پانچ روپے بچانے کے لیے دکاندار کو سنا جاتا ہے بڑے آرام سے بندہ سن لیتا ہے اتنا تو باری کے اندر انتظار کرنا پڑتا ہے کہیں کچھ لینے کے لیے وہاں آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے یہاں جنت کے حصول کے لیے اگر فرض کیجیے تو بات کرنے والا خطیب گفتگو کرنے والا آپ کو پسند نہیں بھی ہے تو پھر بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایس جائیے سن جائیے اگر وہ ایمانداری سے نہیں سنا رہا تو اللہ سے پائے گا اور اگر ایمانداری سے سنا رہا ہے تو پھر کیا بنے گا کیسے حساب دوں گا اس لیے میں پوری شدت کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دین کے اشعار کا احترام کریں جمعہ انتہائی قابل احترام ہے جمعہ چھوڑنے والے جمعے سے لیٹ ہونے والوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے یہ بتانے کا وقت نہیں ہے اگر ضرورت پڑی تو پھر کسی وقت بتا دیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسی بات کو سن کر سلجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے وقت پر آنا شروع کر دیں گے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو آپ پر رحمت فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ دین سیکھنے کے لیے دوڑ دوڑ کے آئیں اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کر آنا ہے یہ جو اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت کی پیٹ میں لے لیتا ہے اللہ ہمیں دین کی فرض عطا فرمائے دین کا لالچ عطا فرمائے دین کا کا عطا فرمائے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ربنا ربرا فی دنیا ہسن وفی آخر تم وقنا عذاب النار ربنا ربرنا سبکو سبقونا بل ولا تجعل کل قلوبنا غلا بلین آمنوا ربنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت

اللهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك سواك اشفنا واشف واشف مرضانا ومرضى المسلمين رب الناس انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اللہ نعوذ بك من یوگا والجنون والجذام ومن سيء الفل اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واسنا ولا تحرمنا ولا ولا تنقصنا وانصرنا تنصر علينا نشكو حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا وکیل الراحمين